محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مٹی اٹھا کر پھینک رہے تھے اس مٹی نے بدن مبارک کی سفیدی کو چھپا لیا تھا اور آپ فرما رہے تھے اللہ کی قسم اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے ہم پر ضرور بے ضرور سکینت نازل فرما ان ان لوگوں نے نے ہم ہم پر پر ظلم ظلم کیا ہے کہا بسا اوقات آ فرماتے سرداروں اپنا روکنے سے انکار کر دیا جب وہ فتنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم اس میں پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں آپ ان الفاظ پر اپنی آواز کو بلند فرما لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ستر